السلام علیکم خواتین حضرات virtual university financial accounting series کا نوما لیکچر پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہے ہم نے بات پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی کی تھی اور آپ کے سامنے ایک سیمپل دکھایا تھا آج ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں اور بات ہم کر رہے تھے پچھلی دفعہ کہ جی جو قیمت فروخت اور قیمت خرید کا فرق جو ہے وہ گروس پروفٹ کہلاتا ہے اب اگر یہ جو sample profit and loss account آپ کے سامنے ہے اس وقت اس پہ آپ نظر دوڑائے تو آپ کو ہم تین چار چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلوائیں گے سب سے پہلے تو جس بزنس کا یہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بن رہا ہے اس کا نام لکھا جائے گا اس کے بعد کہ یہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کس پیریڈ کا ہے اگر یہ سال کا ہوگا تو لکھا جائے گا فار دا ایئر اینڈنگ یا ended on such and such date اگر مہینے کا ہے یا دو مہینوں کا ہے یا تین مہینوں کا ہے تو اسی حساب سے اس عبارت میں لکھا جائے گا اب پریزنٹیشن کے یعنی پروفٹ اینڈ لاس بنانے کے یا شو کرنے کے اس وقت جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے اس کو ہم نے ویسے ہی رکھا ہے کہ جیسے لیجر کے اندر یہ اکاؤنٹ ہے کیونکہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی لیجر کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے so profit and loss account جو سال کا ہے فار دا ایئر یا فار دی پیریڈ وہ بھی لیجر کا حصہ ہے اب اس میں ہم نے ایک سائڈ پہ ڈیبٹ لکھا ہے اور دوسری سائڈ پہ کریڈٹ لکھا ہے اس کے دو حصے ہیں دو پارٹس ہیں پہلا پارٹ جہاں پہ قیمت فروخت اور قیمت خرید کا فرق گروس پروفٹ کے لحاظ میں ریزلٹ کرتا ہے وہ ایک حصہ ہے اور وہ گروس پروفٹ جو ہے پھر کن چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے کون کون سے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے دوسرے پارٹ میں دوسرے حصے میں دکھاتے تو ایک طرف انکم انکم کریڈٹ ہی ہے یہاں پہ کریڈٹ کیسے آیا ہم نے جو انکم کا اکاؤنٹ لیجر میں کھولا ہوا ہے اس کو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا کہ جی اس اکاؤنٹ کو ہم ہر دفعہ جب بھی سیل ہوتی ہے اس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیتے ہیں چاہے ہمیں کیش وصول اس کے اگینسٹ ہوا یا نہیں ہوا اس اکاؤنٹ کا جو ٹوٹل ہوتا ہے اس کو transfer profit and loss account میں at the end of every period کیا جاتا ہے سو so, انکم کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو ڈیبٹ کیا جائے گا اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو لیجر کے اندر ہے اس کو کریڈٹ کر دیا جاتا ہے انکم سے کے ٹوٹل سے تو وہ کریڈٹ سائڈ پہ آ گیا جو قیمت فروخت قیمت خرید تھی پرچیزز جو تھی ہماری جتنا مال ہم نے خریدا وہ اور جو اس میں سے مال بچ گیا وہ دونوں ویلیوز یا اس کا اس اس اکاؤنٹ کا نیٹ بیلنس جو ہے پرچیزز کا نیٹ بیلنس جو ہے وہ ہم نے پرچیزز کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کر دیا کیونکہ وہ ایکسپینڈیچر ہے ان آئٹمس کا جو کہ ہم نے فروخت کی ہے یعنی وہ کاسٹ ہے ان آئٹمس کی جو ہم نے فروخت کی ہے سو جب انکم اور کاسٹ آف گڈز سولڈ کو ہم ایک دوسرے میں سے مائنس کرتے ہیں سبٹریکٹ کرتے ہیں تو ریزلٹ جو ہے وہ گروس پروفٹ آتا ہے اور جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ یہ گروس پروفٹ جو ہے یہ پھر استعمال ہوتا ہے مختلف ایکسپینس کو پے کرنے کے لیے وہ ایکسپنسز کو ہم نے تین میجر ہیڈز کے اندر کلاسیفائی کیا تھا ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز سیلنگ ایکسپنسز اور فائنینشل ایکسپنسز تو گروس پروفٹ کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا یہ بھی اس سیمپل پرفارما کے اوپر سیمپل پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر ہم نے آپ کو دکھایا ہوا ہے ایکسپینڈیچر خرچہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اس کے ہر ہیڈ آف اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہوگا جتنے مختلف قسم کے خرچے ہیں ان کا سب کا ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ایک اکاؤنٹ لیجر میں موجود ہے جس کو ڈیبٹ کیا جائے گا جب وہ خرچہ ہوتا ہے سال کے آخر پہ پیریڈ کے آخر پہ وہ خرچ ان اکاؤنٹس کو کریڈٹ کیا جاتا ہے جتنا خرچہ اس میں بک ہو گیا اس پیریڈ کے اندر اس اماؤنٹ سے اور اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اس کو ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لے آتے ہیں اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں اس سیمپل کے اندر ایک لاکھ روپیہ ہماری انکم تھی اس انکم کو ارن کرنے کے لیے اس انکم کو کمانے کے لیے جو ہم نے مال خریدا تھا اس کی قیمت خرید جو ہے وہ ساٹھ ہزار روپیہ تھی لاکھ میں سے ساٹھ ہزار آپ جس وقت مائنس کر دیتے ہیں تو چالیس ہزار روپے کا جو بیلنس رہ جاتا ہے وہ گروس پروفٹ کہلاتا ہے اس گروس پروفٹ کا فردر استعمال کیا ہوتا ہے اس گروس پروفٹ میں سے ہم ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس پے کر رہے ہیں مختلف قسم کے جو کہ ہم نے سیمپل میں شو کیے ہوئے ہیں ایز پندرہ ہزار روپیہ سیلنگ ایکسپینس ہیں پانچ ہزار روپے کے فائنینشیل ایکسپینس بھی ہیں پانچ ہزار روپے کے تو یہ ٹوٹل ہو گیا پندرہ پانچ بیس اور پانچ پچیس ہزار چالیس میں سے پچیس آپ جس وقت مائنس کریں گے تو پیچھے جو فگر رہ جاتی ہے جو بیلنسنگ فگر رہ جاتی ہے وہ ہے پندرہ ہزار یہ پندرہ ہزار جو ہے اس کو ہم نیٹ پروفٹ کہتے ہیں اور یہ اصل منافع ہے اس شخص کا جو یہ کاروبار چلا رہا ہے اب یہ جو سلائیڈ پہ جو پریزنٹیشن ہے اس پریزنٹیشن کو اس طریقے پریزنٹیشن کو اسٹائل میں پریزنٹ کرنے کو ہم ہاریزونٹل پریزنٹیشن کہتے ہیں آج کل جو پریزنٹیشن استعمال کیا جا رہی ہے اس کو ہم ورٹیکل پریزنٹیشن کہتے ہیں اور وہ اب آپ جو اب سلائیڈ آپ کے سامنے آئی ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجائے وہ ڈیبٹ اور کریڈٹ والا سلسلہ یا وہ لیفٹ سائڈ اور رائٹ right سائڈ والے سلسلے کے اب ہم اس کو ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پہ پیش کر دیتے فگرز وہی رہتے ہیں گروس پروفٹ وہی رہتا ہے نیٹ پروفٹ وہی رہتا ہے وہ تبدیل نہیں ہو جاتا کیونکہ پریزنٹیشن کا انداز جو ہے وہ تبدیل ہو گیا وہی دیکھیے آپ کہ انکم ہے یا سیلز ہے یا ریونیو ہے وہ لاکھ روپے کا گراس پروفٹ کا اب استعمال جو ہے وہ وہی ہے جیسے پہلے تھا کہ جی administrative expenses selling expense financial expense وہی اماؤنٹ پندرہ ہزار پانچ ہزار پانچ ہزار روپیہ جو ہے وہ سب اس میں سے نکلا نیٹ پروفٹ رہ گیا نیٹ پروفٹ جو بیلنسنگ فگر تھا ہمارے پاس اب یہ نیٹ پروفٹ ہے جو کہ اصل منافع ہے ان گڈس کو لاکھ روپے کے گڈس بیچنے کو لاکھ روپے کا جو مال ہم نے بیچا تھا اس پہ ہم نے تمام خرچے ادا کر دینے کے بعد ہم نے یہ منافع کمایا اگر ہم کیش کے حساب سے جاتے تو پھر جو کیش وصول ہوا تھا اور جو کیش پے آؤٹ ہوا تھا کیا اس کا ڈفرنس جو ہے اس کا فرق جو ہے کیا وہ منافع ہوتا یا یہ منافع ہے جس میں تمام اخراجات جو کہ کیش میں پہ ہوئے اور جو کہ نہیں بھی ہوئے اور کریڈٹ پہ ہمیں جن سے فائدہ ہوا ان کو شامل کر کے تو پھر جو نیٹ پوزیشن آئی وہ ہمارا اصل منافع یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ابھی تک میں نے تو صرف بات کی اور ان آئٹمس کی جو کیش میں ہوئے یا جو سروسز ہم نے یوز کر لی لیکن ان کی پیمنٹ ہم نے بعد میں کی کچھ ایسے بھی اخراجات ہیں جو کہ کیش میں نہیں ہوئے مثال کے طور پہ ہم نے سال ایک کسی سال میں کاروبار کے ہم نے ایک گاڑی خریدی تھی آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ کیا اس گاڑی کا جو کاسٹ ہے اس گاڑی کی جو کاسٹ ہے کیا وہ اس سال کا ٹوٹل خرچہ ہو گیا یا اس کی جو کاسٹ ہے اس کی قیمت خرید جو ہے وہ اس تمام عرصے کے لیے ہوگی کہ جتنا عرصہ اس کی لائف ہے زندگی ہے کہ جتنا عرصہ ہم اس کو استعمال کرتے یعنی اگر ایک کار جو ہے اس کی زندگی پانچ سال کی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہر سال وہ جو ہم نے قیمت اس کی ادا کی تھی اس کا ایک بٹا پانچ حصہ جو ہے وہ ہر سال کا خرچہ ہے کیونکہ اس حد تک ہم نے اس گاڑی کو استعمال کیا ہے اور جو ایک قیمت کسی ایک وقت پہ ادا کی گئی تھی اس میں سے صرف اتنا حصہ جو ہے وہ اس سال کے خرچے کو ریلیٹ کرتا ہے تو ہر سال ایک بڑا پانچ حصہ جو ہے یا ایک بڑا چار حصہ جو ہے وہ آپ اگلے چار پانچ سال کے اندر جو ہے وہ آپ اس کی ٹوٹل قیمت کو آپ ایکسپنس کے طور پہ شو کریں گے نہ کہ ایک سال کے اندر ہاں اگر آپ ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ بنا رہے ہو تو پھر ایک ہی سال میں شو ہوتا ہے وہ لیکن اگر آپ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر بنائیں گے یا پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنائیں گے تو پھر یہ قاعدہ آپ کو استعمال کرنا پڑے گا تو اس قسم کے اخراجات جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو یہی نیٹ پروفٹ ہے یہی آپ کا اصل پروفٹ ہے اور یہ مالک کی اصل آمدن ہوتی ہے اس کاروبار سے تو یہ بات جو ہے یہ تو ہو گئی ایک ورٹیکل اور horizontal presentation profit and loss کی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گروس پروفٹ اور نیٹ پروفٹ میں جو فرق تھا اس کی بات ہو گئی انکم کی بات ہو گئی کہ جی انکم کیا چیز ہے انکم میں کیش سیل بھی شامل ہے اس میں وہ سیل بھی شامل ہے جو کہ ہو گئی لیکن شاید اس کا پیسہ ہمیں ابھی تک حاصل نہیں ہوا ایکسپینسز میں کیا چیز شامل ایکسپینڈیچر میں کیا چیز شامل ہے وہ تمام خرچہ وہ تمام ایکسپینس جو کہ کیش میں پے ہو گیا یا ابھی ہونا ہے لیکن اس سے جو فائدہ ہمیں حاصل ہونا تھا وہ فائدہ ہم نے اٹھا لیا ہے یا ہمیں حاصل ہو گیا ہے اور سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات کہ یہ خرچہ اس سال کا ہی ہونا چاہیے یہ خرچہ پچھلے سال کا نہیں ہم بک کر سکتے اس سال میں پچھلے سال کی انکم ہم اس سال میں نہیں بک کر سکتے اس سال میں جو سیل ہوئی ہے اس سال میں جو ریونیو کمایا گیا ہے وہی صرف اس سال کی اس سال کے اندر اس پیریڈ کے اندر جس کی ہم اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں ہمیں صرف اس سے تعلق ہے اور اس کو کمانے کے لیے جو خرچہ کیا گیا چاہے وہ کیش میں پے ہوا یا نہیں ہوا اس کو ہم نے اس کے اگینسٹ ریکارڈ کرنا ہے تو ہمیں پتا چلے گا کہ جی ہمارا پروفٹ کیا ہوا تو یہاں تک ہم نے بات کر لی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی اور اس سے جو چیدہ چیدہ بات اب ہم آتے ہیں ایک دوسری اسٹیٹمنٹ کی طرف جو کہ کہلاتی ہے بیلنس شیٹ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو مختصرا یہ بات بتائی تھی کہ بیلنس شیٹ ایک بزنس کی مالی حالت مہینے کے یا اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخری دن کی حالت کا جائزہ پیش کر اس کو اس سے تعلق نہیں کہ مہینے کے آخری دن سے پہلے کیا حالت تھی یا اس کے اس سے ایک مہینہ پہلے کیا تھی بیلنس شیٹ جس دن کی بنائی جا رہی ہے اس دن کی مالی حالت ریفلیکٹ کر یہ بات آپ کو یاد رکھنا سو اس کے اندر ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ جی بیلنس شیٹ جو ہے وہ ایک دن کی مالی حالت پروفٹ اینڈ لاس کی طرح نہیں ہے پروفٹ اینڈ لاس تو پورے سال کا تھا یہ نہیں ہے اب بیلنس شیٹ میں ہم دکھاتے کیا ہے ان پروفٹ اینڈ لاس میں تو ہم نے بات کر لی کہ انکم بھی ہے پروفٹ اینڈ لاس میں ایکسپینڈیچر بھی ہے بیلنس شیٹ میں کیا چیز آتی اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک آپ کو اکاؤنٹنگ اکویشن بتائی تھی وہ اکاؤنٹنگ اکویشن کیا ہے دوہرا دیتے وہ اکاؤنٹنگ اکویشن ہے assets equal liabilities plus capital assets کی ڈیفینیشن امید ہے آپ کو یاد ہوگی ایسٹس کس سے خریدے جاتے کہاں سے پیدا ہوتے کیسے وجود میں آتے یا ہم نے جو کیپٹل انویسٹ کیا ہے کاروبار میں اس سے خریدے جاتے ہیں یا ہم جو پروفٹ ارن کرتے ہیں جو کہ ہمارا ہوتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کیپیٹل کا ہی حصہ ہے اگر وہ ہم سارے کا سارا لے نہیں لیتے اور کاروبار میں رکھتے ہیں تو وہ بھی کیپیٹل کا حصہ بن جاتا اس میں سے بھی ایسٹس خریدے جاتے ہیں پھر ایسٹس جو ہیں وہ ادھار پہ بھی خرید لیے جاتے ہیں یعنی مثال کے طور پہ آپ آپ نے ایک مشینری خریدی آپ نے کچھ فرنیچر خریدا دکاندار نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے آپ لے جائیے اور پندرہ دن کے بعد بیس دن کے بعد پچیس دن کے بعد تیس دن کے بعد آپ اس کے قیمت ادا کر دیجیے آپ نے بیلنس شیٹ جو ڈرا کی آپ نے بیلنس شیٹ جو بنائی وہ آپ وہ دن جو تھا وہ اس تیس دن پورے ہونے سے یا بیس دن پورے ہونے سے یا پندرہ دن پورے ہونے سے پہلے کی تاریخ ہے پہلے کا دن ہے تو اس دن کو اس دن تو آپ نے ایک لائبلٹی ہے آپ کی اس ایسٹ کے اس پلانٹ کے اس مشینری کے عوض جو کہ آپ کے استعمال میں آ چکی ہے سو لہذا لائبلٹی جو ہے اس نے بھی آپ کے ایسٹ کو فنڈ کیا اس کو فائنینس کیا سو so, جو ہیں وہ لائبلٹیز اور کیپٹل دونوں سے بنتے وجود میں آتے ایسٹس کیا چیز یہ پھر سے ذرا سمجھنے کے لیے اب ایسٹس میں مختلف قسم کے ایسٹ میں نے آپ سے ارض کیا تھا شروع میں شروع کے ایک لیکچر میں کہ ایسٹس میں لینڈ زمین building plant and machinery furniture fittings equipment motor vehicles motor سائیکلیں ہر قسم اس قسم کی چیزیں جن کی لائف جو ہے وہ بارہ مہینے سے زیادہ ہو اور جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کاروبار کو جنریٹ کرنے میں مینوفیکچرنگ کرنے میں پروڈکٹ کی پروڈکشن میں پروڈکٹ کو بنانے میں پروڈکٹ کو سیل کرنے میں جس کا استعمال آتا ہو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جناب ہم جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی کرسی جو ہے وہ ڈائریکٹلی تو مال کو مینوفیکچر کرنے کے لیے نہیں استعمال کی جاتی لیکن چونکہ اس میں بیٹھ کے مال کو کی مینوفیکچرنگ کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کی لائف جو ہے وہ بارہ مہینے سے زیادہ ہے لہذا وہ ایسٹ کہلاتی ہے اور اس قسم کے جتنے ایسٹس ہیں جن کی لائف جو ہے وہ بارہ مہینے سے زیادہ ہے وہ تمام ایسٹس جو ہیں وہ فکسڈ ایسٹس کہلاتے ہیں تو فکسڈ ایسٹس کی بات تو یہ ہو گئی اب ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو کہ کرنٹ ایسٹس کہلائی جاتی یہ کرنٹ ایسٹس کیا چیز ہے کرنٹ ایسٹس وہ چیزیں ہیں مثال کے طور پہ کیش اینڈ کیش ہے آپ کے پاس بینک میں بیلنس ہے آپ کے پاس آپ کے پاس وہ مال جو کہ بکا نہیں ہے اس کا سٹاک موجود ہے آپ نے کسی لوگوں کو ایڈوانس دیے ہوئے ہیں یا آپ نے کوئی سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کرایا ہوا ہے گیس کی گیس کی کمپنی کو آپ نے جمع کرایا یا بجلی کی کمپنی میں جمع کرائے یا ٹیلی فون کی کمپنی میں جمع کرائے یا دکان کو کے جو مالک ہیں ان کو آپ نے ایک رینٹ کے اگینسٹ کرائے کے اگینسٹ سیکورٹی ڈپازٹ جمع کرایا ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جو کہ آپ کے پاس موجود ہیں اور جن کا استعمال گو بارہ مہینے کے اندر اندر ہی ہونا ہے لیکن چونکہ یہ مددگار ثابت ہوں گے آپ کی انکم جنریٹ کرنے میں اس لیے ان کو جو ہے ایسٹ شمار کیا جاتا ہے اور چونکہ یہ بارہ مہینے کے اندر استعمال ہو جائیں گے اس لیے ان کو کرنٹ ایسٹ کا نام دیا جاتا دوسرے جو ایسٹ تھے ان کو فکسڈ ایسٹ کا نام دیا گیا اس کو نام جو ہے وہ کرنٹ ایسٹ کا دیا گیا تو یہ ایسٹس کے اندر جو ہے یہ فرق اب آئیے لائبلٹیز کی طرف تو لائبلٹی جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ لائبلٹی جو ہے وہ پیسہ ہے جو کہ ہم نے یا وہ ادائیگیاں ہیں جو ہم نے کہ کرنی ہے کسی فیوچر ڈیٹ پہ ان تمام سروسز اور گڈز کے ایونٹس جو کہ ہمیں آلریڈی مل چکے ہوئے ہیں اب لائبلٹیز کے اندر بھی دو قسم کی لائبلٹیز ہے کچھ لائبلٹیز ایسی ہیں مثلا آپ نے ایک بینک سے یا ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے آپ نے ایک قرضہ لیا ہے جو کہ اگلے دس سال میں پے ہونا ہے تو جو انسٹالمنٹس یا جو اماؤنٹ اگلے بارہ مہینے میں استعمال ہونا ہے وہ کہلائے گا کرنٹ لائبلٹی اور جو بارہ مہینے سے زیادہ اگلے نو سال میں ہونا ہے وہ کہلائے گا لانگ ٹرم تو لائبلٹیز بھی جس طرح ایسٹس فکسڈ اور کرنٹ تھے اس طرح لائبلٹیز جو ہے وہ لانگ ٹرم اور کرنٹ لائبلٹیز کہلاتی ہیں کرنٹ لائبلٹیز میں وہ تمام ادائیگیاں جو کہ آپ نے بارہ مہینے کے اندر اندر کرنی ہے وہ تمام شامل ہوتی ہیں بارہ مہینے سے زیادہ جو ادائیگی کے پیریڈ کے بعد جو ادائیگی کرنی ہوتی ہے وہ ادائیگی لانگ ٹرم میں کلاسیفائی کی جاتی تو یہ مختصرا ایسٹ اور لائبلٹی کا ذکر میں نے یہاں پہ کر دیا کیونکہ یہ فرق سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے بیلنس شیٹ کو سمجھنے کے لیے اب ہم دوبارہ اسی اصول پہ یا رول پہ ڈیبٹ کریڈٹ کے رول کے اوپر واپس جائیں گے جیسے کہ آپ کو یاد ہے ہم نے انکم اور ایکسپینڈیچر کے بارے میں آپ کو رول بتایا تھا اب ہم ایسٹس اور لائبلٹی کے بارے میں بتائیں گے جب آپ ایسٹ کوئی خریدتے ہیں یا کوئی ایسٹ وجود میں آتا ہے تو انٹری کیا ہوتی ہے اگر تو وہ ہم نے کسی سے خریدا اور اس کی کیش پیمنٹ کر دی تو کیش بک تو کریڈٹ ہو گئی اور ایسٹ کا اکاؤنٹ جو ہے اگر وہ پلانٹ مشینری ہے تو پلانٹ مشینری کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہو جائے گا اگر زمین خریدی ہے تو لینڈ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اگر بلڈنگ بنائی ہے تو وہ ڈیبٹ ہو جائے گا اس تمام کاسٹ سے جو کہ بلڈنگ بنانے پہ خرچ ہوئی گاڑی خریدی ہے کوئی تو گاڑی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگا اور اگر کیش میں پیمنٹ ہو گئی ہے تو کیش کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گا so every increase in assets is a debit اب ایسٹس جو ہے وہ کئی دفعہ ہماری استعمال کے نہیں رہتے یا ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ گاڑی جو ہے اس کو بدل کے نیا ماڈل گاڑی کا خرید لیں جب ہم وہ خریدیں گے تو جو اصل جو ایسٹ ریکارڈ تھا جب وہ ہم گاڑی جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں پرانی گاڑی بیچ دیتے ہیں اور نئی گاڑی اس کے لیے دیتے ہیں تو نئی گاڑی کا خریدنا جو ہے وہ تو انکریز کرے گا ایسٹس لیکن اس کے ساتھ ہی ایسٹس کے ویلیو میں ایک کمی بھی آئے گی کمی کس وجہ سے آئے گی وہ قیمت جو ہم نے پرانی گاڑی کی ادا کی تھی کسی زمانے میں اس سے ایسٹ کا ویلیو جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے تو any decrease in asset is a credit اب یہ تو میں نے فکسڈ ایسٹ کے حوالے سے آپ کو بات کہی کرنٹ ایسٹ میں خاص طور پہ اسٹاک جو مال ہمارے پاس بچ جاتا ہے جو بکا نہیں ہے وہ جو ایسٹ ہے وہ ایسٹ موجود ہے پرچیز کے اکاؤنٹ میں اگر بیلنس ہے ڈیبٹ ہے بیلنس جی یہ ہمارے پاس اسٹاک رہ گیا یا اسٹاک اکاؤنٹ لے رہا ہم نے کھولا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آگے آپ کو کسی لیکچر میں بتائیں گے کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے لیکن اس وقت ہم صرف یہ فرض کر لیتے کہ پرچیز کا اکاؤنٹ ہے پرچیز میں ڈیبٹ بیلنس ہے وچ ریپرزینٹس اور is equal to the value of the goods which have remained unsold یعنی وہ تمام گڈس جو کہ بکے نہیں ہیں اب جس وقت ان میں سے کچھ گڈس بیچے جاتے ہیں اگلے سال کے اندر اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر تو ظاہر ہے کہ یہ ویلو کم ہوگا کریڈٹ ہوگا یہ اکاؤنٹ اور آپ پروفٹ اینڈ لاس کا جو سیمپل ہم نے آپ کو پیش کیا تھا اس میں کاسٹ آف گڈ سولڈ میں وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا اس میں ڈیبٹ ہو جائے گا نئی پرچیز کریں گے نئی خرید کریں گے تو وہ اس میں ایسٹ کو انکریز کر رہی ہے لہذا وہ ڈیبٹ ہوگی سو مختصراً increase in asset is debit and a decrease in asset is credit cash کے حوالے سے یہ بات کر لیں کیش جس وقت آتا ہے تو ڈیبٹ ہوتا ہے کیش میں اضافہ ہوتا ہے جس وقت کیش پے آؤٹ ہوتا ہے تو کریڈٹ ہوتا ہے کیش میں کمی واقع ہوتی ہے تو وہی مثال جو ہے وہ بھارت اب آئے ہم لائبلٹی کی طرف لائبلٹی یعنی ہم نے پیسہ کسی کو ادا کرنا ہے جس وقت ہم نے ایک کوئی ایسٹ خریدا ہم نے مشینری خریدی پلانٹ خریدا ہم نے مش... گاڑی خریدی گاڑی خریدی ہم نے اس کی بھی پیمنٹ نہیں کی ہم نے پیمنٹ اس کی پندرہ دن کے بعد کرنی تو ہم نے ڈیبٹ تو کر دیا ایسٹ کا اکاؤنٹ کریڈٹ کس کو کریں گے ادائیگی کرنی ہے ابھی لائبلٹی کے اکاؤنٹ کو کریں گے کریڈٹ کہ جی یہ ہم نے پیسہ ابھی ادا کرنا ہے کسی کو تو لائبلٹی کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا جب بھی کوئی لائبلٹی بڑھے گی مزید لائبلٹیز ہوں گی آپ کریں گے ادائیگیاں آپ نے آپ میں اضافہ ہوگا جس وقت جو ادائیگیاں کرنی ہے آپ کو کسی فیوچر ڈیٹ پہ جو کہ آپ اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں نہیں کر سکے تو ظاہر ہے کہ لائبلٹی میں اضافہ ہو جب بھی اضافہ ہوگا لائبلٹی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہو جس وقت آپ اس لائبلٹی کو پے کریں گے تو کیش کو آپ کریڈٹ کریں گے پیمنٹ سے اور لائبلٹی کے اکاؤنٹ کو ریڈیوس کریں گے ڈیبٹ کر کے یہ چاہے کرنٹ لائبلٹی ہو یا جو بھی کوئی لائبلٹی تو لائبلٹیز کے بارے میں مختصراً اصول جو ہے وہ یہ بنا کہ increase in liabilities is always a credit and a decrease in liabilities is always a debit اب بیلنس شیٹ کے اندر بھی جیسے میں نے کہا اور آپ کو بھی مختصراً جائزہ بھی پیش کیا کہ جی پروفٹ اینڈ لاس کی طرح ایسٹس اور لائبلٹیز کی کلاسفکیشن ہوتی ہے پریزنٹیشن کے لیے اب سب سے پہلے تو جو چیز آتی ہے وہ کیپٹل آتا ہے کیپٹل وہ پیسہ ہے وہ فنڈز ہیں جو کہ بزنس کے مالک نے اس بزنس میں اپنے پاس سے لگائے ظاہر ہے کہ یہ کیپٹل جو ہے یہ ہم نے کیش میں ریسیو کیا تو کیش میں کو ڈیبٹ کر دیا لیکن کس کا وصول کیا وہ کیپٹل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرتے ہیں جب کریڈٹ ہوا کیپٹل اکاؤنٹ تو لائبلٹی بنی اور لائبلٹی اس لیے ہے کہ جس نے انویسٹمنٹ کی اس نے کہا کہ یہ انویسٹمنٹ مجھے کبھی واپس بھی ہوگی کیسے واپس ہوگی through earning of profit so capital جو ہے وہ لائبلٹی ہے اور کریڈٹ میں ہوتا ہے ہمیشہ اگر کبھی نہ خدا نہ خواستہ وہ ڈیبٹ میں ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے کاروبار میں سے زیادہ پیسہ نکال لیا کہ جتنا آپ نے ڈالا تھا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں اس کے ساتھ آتا ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ اینڈ لاس اگر تو لاس ہوگا اگر تو نقصان ہوگا کہ جو ہر سال کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نقصان جو ہے آپ نے جو اس میں انویسٹمنٹ کیا ہے جو کیپیٹل لگایا ہے اس میں سے مائنس ہوگا اس میں سے تفریق کی جائے گی لیکن اگر منافع ہوتا رہا اور اس منافع کا صرف کچھ حصہ آپ اپنے ذاتی استوال کے لیے لیتے رہے یا اس کو تقسیم کرتے رہے اس حصہ داروں میں ان لوگوں میں جن کے پاس اس کمپنی کے حصص ہیں تو اور باقی جو ہے پروفٹ وہ بچ گیا آپ کے پاس تو وہ جو باقی پروفٹ بچا ہوا ہے وہ ہر سال بڑھتا جائے گا آگے چلتا جائے گا اور وہ بھی تصور اس کو جو ہے اکاؤنٹنگ کے اندر آپ کی طرف سے کمپنی کے اندر بزنس کے اندر انویسٹمنٹ تصور کیا جاتا ہے اس کو انویسٹمنٹ جیسے آپ نے کیپیٹل کی کی تھی اسی طریقے سے کیونکہ یہ آپ کا پروفٹ یہ آپ کا منافع تھا اور آپ نے یہ سمجھا کہ جی میں اس کو پورا نہیں اپنے اوپر خرچ کرتا اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ کمپنی میں ہی یا بزنس میں ہی رکھتا ہوں تو وہ جو ہے وہ آپ کا ایک اور جو ہے وہ آپ کا فنڈز انویسٹڈ جو ہے اس کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور یہ بھی ہمیشہ کیونکہ اگر پروفٹ ہے جو کہ آپ نے نہیں لیا تو یہ پروفٹ آپ کو مل سکتا ہے اور کمپنی یا بزنس جو ہے آپ کو اس کی ادائیگی کر سکتی ہے اس لیے یہ بھی ہمیشہ کریڈٹ میں ہوگا اگر لاس ہے تو یہ ہمیشہ ڈیبٹ میں ہوگا تیسری کلاسیفیکیشن جو آتی ہے وہ لانگ ٹرم لائبلٹیز کی آتی ہے یعنی وہ لائبلٹیز جو کہ بارہ مہینے اکاؤنٹنگ پیریڈ کے ختم ہونے کے بارہ مہینے کے اندر اندر پے نہ ہونی ہو یعنی بارہ مہینے سے زیادہ کے عرصے میں پے ہونی ہو وہ لانگ ٹرم لائبلٹیز ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ علیحدہ شو کیا جاتا ہے اس کے بعد کرنٹ لائبلٹیز آتی ہیں کرنٹ لائبلٹیز جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ تمام لائبلٹیز ہیں جو کہ within twelve months of the end of the accounting period آپ نے پے کرنی اکاؤنٹنگ پیریڈ کے جو آخری دن ہے اس کے بارہ مہینے کے اندر اندر آپ نے وہ لائبلٹیز کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں وہ پے کرنی ہوتی ہیں لہٰذا ان کو کرنٹ کلاسیفائی کیا جاتا ہے لانگ ٹرم نہیں لانگ ٹرم کا مطلب لمبی مدت کا کرنٹ کا مطلب ہے مختصر مدت کا شارٹ ٹرم مختصر سو کرنٹ لائبلٹی جو ہے وہ ایک ہیڈر بنتا ہے یہ تو لائبلٹی کی سائڈ ہو جاتی ہے یعنی کیپٹل وہ پروفٹ جو کہ شیئر ہولڈرز میں حصہ داروں میں تقسیم نہیں ہوا اور کمپنی میں ہی استعمال کیا گیا یا کمپنی نے اس کو نہیں تقسیم کیا وہ plus long term liabilities plus current liabilities تو یہ ایک سائڈ بیلنس شیٹ کی مکمل ہو جاتی اور یہ تمام بیلنس جو ہیں ان تمام لائبلٹیز میں ہمیشہ کریڈٹ بیلنس اگر کسی اکاؤنٹ میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ لاس اگر ہے تو لاس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگا ڈیبٹ میں ہوگا وہ مائنس کیا جائے گا اس کو تفریق کیا جائے گا کیپٹل میں سے اگر انڈسٹریبیوٹیڈ غیر تقسیم شدہ منافع ہے تو اس کو جو ہے وہ ایڈ کیا جائے گا کیپٹل کے اندر یاد رکھیے گا اب دوسری سائڈ جو ہے بیلنس شیٹ کی وہ کیا ہے وہ ایسٹس کی سائڈ ہے اور ایسٹس کی سائڈ پہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہم شو کرتے ہیں وہ فکسڈ ایسٹس شو کرتے ہیں اور فکسڈ ایسٹس جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جی وہ ہمیں ان کی ایک لائف جو ہے ان کو ہم پرماننٹ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ پرماننٹ ہے حالانکہ کوئی چیز پرمانٹ نہیں ہے اس دنیا میں لیکن ان کو پرماننٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا استعمال یا ٹوٹل استعمال یا ان ان سے افادیت جو ہے وہ صرف بارہ مہینے کے اندر اندر نہیں بلکہ بہت لمبے عرصے کے اندر جو ہے وہ اس کی اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے لہٰذا وہ پرماننٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں plant machinery building land motor vehicles tools equipment air conditioner furniture وغیرہ وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں شامل ہوتی ہیں تو یہ ایک ہیڈنگ ہوتی ہے دوسری چیز ہوتی ہے کہ جی کوئی ایسی ایسٹس جو کہ بارہ مہینے کے سے زیادہ عرصے کے اندر جن کی وصولی ہونی ہو یا جو اس نظریے سے آپ نے خریدے ہیں کہ ان کو بارہ مہینے کے اندر آپ نے ان کی خرید و فروخت نہیں کرنی بلکہ کافی عرصے کے لیے آپ نے ان کو رکھنا ہے آپ نے کسی کا دوسری کمپنی کے حصص خرید لیے مثال کے طور تو وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کہلاتی تو اس کی علیحدہ ایک ہیڈنگ ہوتی اس کے بعد آتا ہے کرنٹ ایسٹس آتے کرنٹ ایسٹس جو ہیں وہ وہ ہیں جن کا استعمال اکاؤنٹنگ پیریڈ کے لاسٹ ڈیٹ سے بارہ مہینے کے اندر اندر جن کا استعمال ہو تو یہ مختصر ابھی کچھ ہیڈنگز ہیں جو کہ میں نے نہیں آپ کو جس کا ذکر کیا کیونکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ ذکر کرنا ان کا ضروری نہیں بہرحال آپ کو ان کا نام بتا دیتا ہوں کہ ڈیفرڈ ایسٹس بھی ہوتے ہیں کچھ چیز ڈیفرڈ لائبلٹیز بھی ہوتی ہیں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم پریلیمنری ایکسپنسز کہتے ہیں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان میں جانے کی فی الوقت ضرورت نہیں آئیے اب ہم آپ کو ایک سیمپل بیلنس شیٹ دکھاتے ہیں اب جو بیلنس شیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو جس کاروبار کی وہ بیلنس شیٹ ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے اس کے بعد اس بیلنس شیٹ کی کس تاریخ یعنی کس دن کو یا کس تاریخ کو وہ بیلنس شیٹ جو ہے وہ ڈرا کیے گئی بنائی گئی بیلنس شیٹ ایز ایٹ یاد رکھیے کہ بیلنس شیٹ ایک خاص دن کی مالی حالت جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور نہ اس سے پہلے کی کرتی ہے نہ اس کے بعد ایک خاص دن جو کہ اکاؤنٹنگ پیریڈ کا آخری دن اس کے بعد بیلنس شیٹ کے اندر ایک وہی جیسے جو پہلے ہم ذکر کر چکے کہ ایسٹ سائڈ بھی ہے اور لائبلٹی سائڈ بھی اب ہم نے پہلے بھی کہا کئی دفعہ ہم کہہ چکے کہ جی ایسٹس جو ہے وہ ہمیشہ ڈیبٹ ہوتے ہیں اور لائبلٹیز جو ہے وہ ہمیشہ کریڈٹ بیلنس ہوتے ہیں کیپیٹل بھی کریڈٹ بیلنس ہوتا ہے انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ بھی جو ہے وہ کریڈٹ بیلنس ہوتا ہے تو یہ جو آپ سلائڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایسٹس ہیں وہ تو ہم نے دائیں سائڈ پہ شو کیے ہوئے ہیں اور جو لائبلٹیز ہیں وہ بائی سائڈ پہ شو کی ہوئی ہیں تو بھائی یہ الٹ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا اس میں کوئی اتنے پریشانی کی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسٹس جو کہ لیجر کے اندر ڈیبٹ سائڈ پہ ہیں ان کو اگر میں بیلنس شیٹ کا بھی ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ لیجر میں کھول لیتا ہوں تو اس بیلنس کو جس وقت میں ٹرانسفر کروں گا ایسٹ کے اکاؤنٹ سے تو ایسٹ کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کروں گا اور بیلنس شیٹ کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کروں گا صاحب آپ تو ڈیبٹ نہیں کر رہے سیمپل کے اوپر سو اب کیا ہوگا یہ صرف ایک پریزنٹیشن کا طریقہ ہے اور چونکہ یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی لوگوں میں کہ بھائی یہ بیلنس ڈیبٹ بیلنس جو یہ یہ کریڈٹ سائڈ پہ کیوں اکاؤنٹنٹ لکھ رہے ہیں یہ کوئی انہوں نے کوئی آ, استاد والا وہ ایک سلسلہ رکھا ہے کہ جی یہ کوئی اس میں بہت بڑا پیچ ہے کوئی جو وہ آپ کو نہیں سکھانا چاہ رہے نہیں یہ صرف پریزنٹیشن کا ایک طریقہ ہے اور اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے اور چونکہ عام لوگ جو ہیں وہ جن جن کو اکاؤنٹنگ سے زیادہ تر زیادہ نہیں ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے تھے اس لیے vertical presentation of the balance sheet جو کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ ورٹیکل بیلنس شیٹ جو ہے پرزنٹیشن جو ہے وہ استعمال کیے جاتی ہے تاکہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ فارم میں آ جائے اور چیزیں وہی لکھی جاتی ہے اور اکویشن وہی ہے کہ asset is equal to liabilities plus capital وہ اکویشن جو ہے وہ چینج نہیں کیا تو ہاریزونٹل پریزنٹیشن آپ کرتے ہیں تو جو ڈیبٹ بیلنس ایسٹس کے سارے ہیں وہ آپ کریڈٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں اور جو لائبلٹیز کے کریڈٹ بیلنس لیجر میں آ رہے ہیں وہ بیلنس شیٹ میں ڈیبٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں دونوں سائڈیں برابر ہونی چاہیے تو بیلنس شیٹ بیلنس ہوتی ورنہ بیلنس اگر نہیں بیلنس ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلطی ہے کوئی بیلنس غلط سائڈ پہ لکھ دیا گیا ہے یا کوئی کلاسفکیشن غلط ہوئی اسی طریقے سے ہم ورٹیکل پریزنٹیشن کو جس وقت دیکھتے ہیں تو ورٹیکل پریزنٹیشن کے اندر ہمیں وہی چیز نظر آتی ہے کہ فکسڈ ایسٹس اور فکسڈ ایسٹس کے بعد جو ہے وہ آپ کے لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں کرنٹ ایسٹس ہیں یہ ٹوٹل ہو گئے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے دوسری سائڈ آتی ہے بیلنس شیٹ کی یہ ایسٹس کس چیز سے فائنینس ہوئے یہ کیپیٹل سے ہوئے فائنینس یہ لائبلٹیز لانگ ٹرم سے ہوئے اور کرنٹ لائبلٹیز سے تو اگر یہ ہاریزونٹل بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں جو آپ اس میں فکسڈ ایسٹس شو ہو رہے ہیں دائیں سائڈ پہ پچہتر ہزار روپے کے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ شو ہو رہی ہیں بیس ہزار روپے کی اور کرنٹ ایسٹس اسی ہزار روپے ٹوٹل ایسٹس جو آپ کے پاس ہے ایک لاکھ پچہتر ہزار روپے یہ ایک لاکھ پچہتر ہزار کے ایسٹس جو ہے یہ آپ نے کیسے فائنینس کیے کس کس کہاں کہاں سے پیسہ آیا ان کو فنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو کیپٹل ہم نے شو کیا ہے کہ لاکھ روپے کا کیپیٹل وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اگر آپ اسی پرانے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو ذہن میں لے آئے تو پندرہ ہزار روپیہ یہ بچ گیا تو لاکھ اور پندرہ ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے بیلنس شیٹ کی ڈیٹ پہ میری جو ہے وہ اب میرے کاروبار میں ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے کی اس کے بعد لانگ ٹرم لائبلٹیز ہیں وہ پچاس ہزار روپے کی ہیں جو کہ میں نے بارہ مہینے کے بعد دی اور کرنٹ لائبلٹیز ہے دس ہزار روپے کی جو کہ بارہ مہینے کے اندر دینی ہے ان کا ٹوٹل جو ہے وہ ایک لاکھ پچہتر ہزار بن گیا دونوں سائڈیں بیلنس شیٹ کی بات برابر اسی چیز کو ہم اب ورٹیکل پریزنٹیشن میں کرتے ہیں جس وقت تو پھر کیا صورت ہوتی ہے وہی صورت ہے وہی بیلنس شیٹ کے ٹوٹل سے کوئی فرق نہیں ہے صرف پریزنٹ کرنے کا طریقہ انداز جو ہے وہ مختلف اب ایک اور طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ کرنٹ ایسٹس میں سے ہم کرنٹ لائبلٹیز نکال لیتے جب ہم کرنٹ ایسٹس میں سے کرنٹ لائبلٹیز کیونکہ کرنٹ ایسٹس بارہ مہینے کے اندر ہمارے استعمال میں آ جانی ہے اور کرنٹ لائبلٹیز جو ہے وہ بارہ مہینے کے اندر ہی پے ہونی ہے کرنٹ ایسٹس میں کیش اور بینک بھی شامل ہے وہ مال شامل ہے سارا جو کہ ہم فروخت نہیں کر سکے وہ اماؤنٹ شامل ہیں جو کہ ہم نے اپنے خریداروں سے وصول کرنے ہیں اگلے بارہ مہینے میں اب کرنٹ ایسٹس میں سے جس وقت ہم کرنٹ لائبلٹیز نکالیں گے تو جو ریزلٹ آتا اس کو آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ کیپٹل یہ اس کیپٹل سے مختلف ہے جو کہ ہم نے انویسٹ کیا یہ ورکنگ کیپٹل اس چیز کی نمائندگی کرتا ہے یا اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ادائیگیاں آپ نے اگلے بارہ مہینے میں کرنی ہے ان ادائیگیوں کو کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس ایسے وسائل موجود ہیں جو کہ ان کو اگر فوری ضرورت پڑ جائے کہ جی کل کے دن میں بیلنس شیٹ بنانے سے اگلے تین دن کے اندر اندر اگر ان کی تمام ادائیگیاں کسی بھی وجہ سے کرنی پڑ گئے پڑ جائے تو کیا وہ جو کرنٹ ایسٹس ہیں ان سے آپ اپنی کرنٹ لائبلٹیز کو پے آف کر سکو گے کہ نہیں کر سکو گے اگر تو آپ کر سکتے ہیں اگر کرنٹ ایسٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں کرنٹ لائبلٹیز سے تو بڑی اچھی بات ہے آپ کے پاس ورکنگ کیپٹل کی کمی موجود کمی نہیں ہے اس وقت میں صرف یہی بات کہوں گا لیکن اگر کرنٹ لائبلٹیز زیادہ ہیں کرنٹ ایسٹ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا ریڈی کیش نہیں اویلیبل ہوگا اگلے بارہ مہینے کے اندر کہ آپ اپنی کرنٹ لائبلٹیز جو بیلنس شیٹ کی ڈیٹ پہ تھی ان کو آپ پے آف کر سکو کیونکہ جس نے پیسے وصول کرنے ہیں آپ سے وہ تو انتظار نہیں کرے گا وہ کہے گا مجھے ابھی پیسے دے دو کیونکہ تمہارا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے تو آپ کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ جی آپ ان کی تمام کی ادائیگی کرو وہ صورت حال جو ہے وہ ذرا خطرناک ہو سکتی ہے سو ورکنگ کیپٹل کا ہونا ایک اور پوزیٹو ہونا یعنی کرنٹ ایسٹس کا زیادہ ہونا بامقابلہ کرنٹ لائبلٹیز کے یہ ایک اچھی پوزیشن ریفلیکٹ کرتا ہے فائنینشیل پوزیشن ریفلیکٹ کرتا ہے لیکن یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی اس میں بھی کچھ پرابلمس ہیں اور وہ پرابلمس کیا ہیں وہ ایک لمبی کہانی ہے لیکن اور اس کی ضرور ہم ذکر کریں گے لیکن مختصرا میں یہ صرف کہہ دینا چاہتا ہوں اسٹیج پہ کہ کرنٹ ایسٹس میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ جی وہ مال جو فروخت نہیں ہوا بھائی ایک دم سے خریدار اس کے کہاں پیدا ہو جائیں گے جن لوگوں نے ہمیں پیسے دینے ہیں وہ لوگ ایک دم سے آیا پیسے دیں گے ہمیں یا نہیں دیں گے تو اس کے بارے میں تھوڑے سے شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ کتنے دنوں میں کتنے عرصے میں وہ ہم ان کو حاصل کر سکیں گے اور پھر ان کو استعمال کر سکیں گے اپنی کرنٹ لائبلٹیز کو پے کرنے کے لیے جن کی پیمنٹ جو ہے وہ امیڈیٹ ہے فوری ہے انہوں نے کہا جی ہم تو تو انتظار نہیں کرتے ہمیں فوراً پیسہ دے دیجیے سو باقی آپ کے پاس کرنٹ ایسٹس میں رہ گیا کیش تو کیا کیش آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کرنٹ لائبلٹیز پہ کر لیں گے اگر تو یہ پوزیشن ہوتی ہے تو بہت اچھی بات لیکن اگر کیش آپ کے پاس کم ہے اور آپ کا سٹاک جو ہے وہ مال جو فروخت نہیں ہوا وہ زیادہ ہے یا آپ نے وصولیاں بہت زیادہ کرنی ہیں لوگوں سے اپنے خریداروں سے تو پھر ذرا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم اس بات پہ ہم ختم کرتے ہیں آئندہ کے لیکچروں لیکچرز میں ہم یہی دیکھیں گے کہ ہم بیلنس شیٹ کیسے بناتے ہیں ہم پروفٹ اینڈ لاس کیسے بناتے ہیں اور ہم کتابیں کیسے لکھتے ہیں ہم اس کے لیے ایکسرسائز اگلے دو تین لیکچرز میں صرف ایکسرسائز کریں گے سوالات حل کریں گے تاکہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ واؤچر کیسے بنتا ہے کتابیں کیسی لکھی جاتی ہے اس سے ٹرائل بیلنس کیسے بنتا ہے اور پھر یہ اسٹیٹمنٹ اس ٹرائل بیلنس سے کیسے بنتے خدا